cost بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر تو تفصیل اور تشریح پڑھیں گے بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے احرس الناس حلایات کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے ومن الذین اشرکو اور ان لوگوں سے بھی جو جنہوں نے شر کیا یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ یود احدهم لو يعمر الف سنه ان میں ان میں ایک ایک ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال عمر پائے یود احدهم لو يعمر الف سنه ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال عمر پائے وما هو بمزحزه من العذاب ای عمر حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا ای عمر بڑی عمر پا لینا بمزحزه من العذاب وما هو بمزحزه من العذاب عذاب سے دور نہیں کر سکتا واللہ بصیر بما یعملون یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں ہیں اب آتے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ آپ ان کو پائیں گے یہ اس میں جو لام ہے لام یہ قسم کے لیے ہے وَلَتَجْدَنَهُمْ آپ ان کو پائیں گے احرس الناس علا حیات احرس الناس على عام لوگوں سے زیادہ حریص حریص حریص دنیاوی دنیاوی زندگانی زندگانی پر پر احرس احرس الناس عام لوگوں سے سے زیادہ زیادہ علی حیات اور کن یعنی خود بھی دوسرے عام لوگوں سے بھی من الذين اشکو من الذين اشکو مشقین سے بھی المنقرین للبعث علیحا جو قیامت کے منکر حیات متعلق منقری المنکرین جو کہ انکار کرنے والے ہیں منکرین ہیں نہ ماننے والے ہیں جھٹلانے والے ہیں بعث کا یعنی جو قیامت کی بھی منکر ہے لعلمهم لأن مسیرهم الى النار دون المشرقین کیونکہ ان کے اپنے جہنم رسید ہونے کا یقین ہے لأن مسیرهم کہ ان کا جو ٹکانہ ہوگا یا ان کا جو جگہ ہوگی ان النار وہ دوزخ ہوگا یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ٹکانہ دون المشرکین مشرکین کے علاوہ انکارہم لہو مشرکین تو قیامت کا ہی قائل نہیں ہے کیا قیامت ہو گئی نہیں تو تو بدری قولہ جو ہے نا اس کے متمنی نہیں ہوں گے یودو یتمنہ یودو مانا حوث رکھتا ہے یتمنہ تمنا رکھتا ہے تمنا رکھتا ہے کرتا ہے احدہم ان میں سے ایک ان میں سے ایک ایک شخص لو یعمرو الف سنہ ان میں سے ایک ایک شخص اور ان میں سے اوش کی کاش لو مزدریا بمعنی ان وہی بسلتی ہاں فی تاولی مستر مفعولی یو دو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ احدہم ان میں سے ایک ایک شخص ان میں سے ایک ایک شخص لگی عمر الف سنہ کہ کاش اس کے عمر ہزار برس ہو جائے لگی عمر الف سنہ کہ کاش ان کی عمر ہزار برس ہو جائے تو اس میں جو لو آیا ہے یو عمر اس پہلے جو لو ہے اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لو کون سا لو ہے یہ بتانا چاہتے جو ہے نا یہ مزدریہ ہے یہ ان کے معنی میں جس طرح ان مزدریہ ہوتا ہے اسی طرح لو بھی مزدریہ ہوتا ہے اور یہ لو جو ہے نا ان کے معنی میں ہے اور یہ مزدریہ ہے اور یہ بتاویلی مزدر ہو کر بتاویلی مزدر ہو کر اپنے سلے کے ساتھ جو ہے نا یہ یود جو فیل ہے اس کا مفول ہوگا یودو احدهم لیعمر الف سنه اس میں جو لو ہے یہ مصدریہ ہے ان کی طرح ہے اور یہ اپنے سلے کے ساتھ مل کر مصدر کے تعویل میں ہوگا یہ یودو جو فعل ہے اس کے لیے یہ مفعول ہوگا وما هو اي احدهم اور ان میں سے او شخص اور ان میں سے او شخص یعنی ان میں سے وہ شخص بمزح بھی ہے بمزح بھی متباعدی ہے ان میں سے او او ان میں سے او شخص نہیں بچا سکتا یعنی دور نہیں کر سکتا مزاح دی نہیں بچا سکتا ہے مباعدی دور نہیں کر سکتا کس سے من العذاب النار دوزخ کے عذاب سے انار کے عذاب سے آگ کے عذاب سے ایو عمر معمر ہو جانا یعنی بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہزار سال عمر ہو جو ہمارے ہزار سال عمر کی سامنے سے بچ جائیں گے حالانکہ ان کا اس طرح عرضو کرنا یا ان کا ہزار سال عمر ہو جانا یہ دوزخ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتا ہے فائل مزاح ذریعی و ایتعمیر ہو یعنی یہ جو یعمر ہے یہ جو اس سے پچھلا جو ہو یہ اس کا فائل ہے مزہ میں ہو کرے یعنی مزری منع ہو کرے یعنی رہو واللہ بصیر بما بلون اور اللہ تعالی کے نظر میں سب اعمال ہے جو تم کچھ جو کچھ کرتے ہیں اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والے ہیں بما تعملون یا یعملون یعنی بلیائی و یعنی ہے یا یعملون اور تا کے ساتھ یہ تعمل اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے تمہارے اعمال کا اجازی ہم ان کو ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے اب جو اگلی آیتی کریمہ ہے پھیلا اس کا ترجمہ پر لیتا ہے اور ترجمہ پرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے تشریح کر لیتا ہے Uh, قل من کانا ادو لجبریل فانه نزله على قلبك قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے آپ فرمائیے آپ اے پیغمبر آپ کہہ دو من کانا ادو لجبریل کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے فانه نزله على قلبك تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر اتارا ہے فانه نزله على قلبك باذن الله انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے بین ایدائی جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے ایدائی جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے وہ ابوش المین اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت ابوش المین اور خوشخبری ہے اور خوشخبری ہے اس آیت کرمے میں جو ہے نا یہودیوں میں سے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا کہا کہ آپ کے پاس وہی کون لاتے تو حضرت جبریل اسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہی میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں تو انہوں نے جب یہ سنا کہ وہی لانے والے جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے تو یہود نے یہ کہا کہ یہ تو ہم پر بڑے سخت احکام لایا کرتے تھے اور وہ ہمارے دشمن ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا حضرت حضرت حضرت اسرافیل مکائل یا کوئی ہوتا تو ہم اس کو قبول کر لیتے اس کے جو وہی لے کے آتے اس پر کمال لیتے اور پر ایمان لے آتے لیکن چونکہ یہ ہمارا دشمن ہے تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تمام کی بات مان لیتے اور اس پر آپ پر ایمان لے آتے تو اللہ اس آیت کریمہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی یہودیوں کی اس بات کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نا یہ تو صرف محض پیغام رسان ہے پیغام پہنچانے والا ہے یہ تو گویا کہ اللہ ہی جب یہ اللہ جبریل علیہ السلام کا جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتے یا یہ کہتے ہیں کہ اگر کی اور فرشتہ ہوتا تو اور فرشتہ اگر ہوتا بھی تو بھی یہ احکام لے کے آتا تو بظاہر تو یہ جو ہے نا حضرت کا دشمنی کا کر رہے ہیں در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کیونکہ حضرت السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں پیغام رسان ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے جاتے ہیں جو وہی ہوتی ہے بہار نہیں اسی وہی کو حضرت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں تو ان سے دشمنی کرنے کا کوئی معقول وجہ نہیں ہے اور اس وجہ سے اللہ کے حکام کو نہ ماننا کہ چونکہ حضرت جبریل السلام لا رہے ہیں تو اس کو ہم نہیں مانتے یا رد کرتے ہیں تو اس کو کوئی معنی نہیں ہے تو اس آیت کرنے میں جو ہے نا انہی کارل ہے اس کی تفصیل جو ہے نا ترجمہ تو پڑھ لیا گیا اس کی تفصیل کرواتا ہے وَسَعَلَ ابن سوریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ اور ابن سوریا ابن سوریا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اما یاتی بالوحی من الملائکہ کہ ملائکہ میں سے وحی کون لے کے آتا ہے فقالا تو فرمایا جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل حضرت جبرائیل السلام نے کیا کہا فقالا تو اس نے کہا ہوا عدونا او ہمارا دشمن ہے یا سی بالعذاب ہم پر عذاب لے کے آیا ہے ولو کانا میکائیل لآمنا اگر حضرت جبرائیل کی جگہ حضرت میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے لانه یاتی بالغسی سلم کیونکہ او ہمارے پاس کیونکہ وہ ہمارے پاس سلامتی اور خوشخبری لے کے آتے ہیں تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فنزلہ تو انہوں نے جو یہ بات کہی تھی تو اس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قل آپ کہہ دیجئے لہم ان کو من کان عدو لجبریلہ آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ ان سے کہ جو شخص جبریل سے دشمنی رکھتا ہے من کان ادور جبریل جو شخص جبریل سے دشمنی رکھتا ہے فلیمت غیظن تو اس کو غصے سے مر جانا چاہیے کیوں فانه نزله کیونکہ انہوں نے اتارا ہے القران قرآن کریم کو علی قلب کا آپ کے دل پر آپ کے کل مبارک پر بی امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا تعالیٰ کے حکم سے کس حال میں مصدق لما بین ایدائی کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کا جو بین ایدائی ہے جو ان کے سامنے ہے قبل امیل کتب یعنی پچھلے جو اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہے ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے ان کے سامنے بھی ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے من الزلالت گمراہی سے وبشرا اور خوشخبری ہے بالجنہ جنت کی للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اس کے فرشتوں رسول ہی اور رسولوں کا و جبریل اور جبریل اور میکال یعنی حضرت علیہ السلام کا دشمن ہے تو او سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے تو او سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے اب آتے اس آیت کریمہ کے تفسیر کی طرف من کان عدو للہ جو شخص جو شخص عدو دشمن ہوگا للہ اللہ تعالی کا ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا اور ہی اور اس کے پیغمبروں کا و جبریل اور جبریل کا بکس الجیم و فتحہ کہ یہ جبریل بھی ہے یعنی بکس الجیم اور فتح بھی ہے بلا حمزہ یعنی حمزہ کے بغیر جی. بیا یعنی بعد میں جو ہے اور بعد میں یا یعنی یہ جبریل جبریل دونوں کے ساتھ ہے یعنی حمزہ کے ساتھ بھی حمزہ کے ساتھ کے فتح کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے جبریل کے جیم کو اور فتح کے ساتھ بھی پڑا گیا ہے اور بغیر حمزہ کے بھی واقع ہوا ہے اور حمزہ کے ساتھ بھی واقع ہوا ہے اور اسی طرح یا کے ساتھ بھی اور بغیر یا کے بھی ہے تو مکال آتون علی الملائکہ تے منات القاتل العام کہ مکال کا جو عطف ہے یہ ملائکہ پر ہے مکال کا اس کا ترکیب بتانا چاہتا ہے کہ مکال کا جو عطف ہے یہ اس کے آیت کرمہ میں جو لفظ ہے وہ ملائکہ کی ہی اس میں جو ملائی ستی کا آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اس پر اس کا عطف ہے من عطف الخاص علی العام یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے وفی قرآت میکائیل بحمزہ ویا وفی اخرى بلایا کہ میکائیل نے بھی جو ہے نا یہ حمزہ ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور بغیر حمزہ کی بھی استعمال ہوا ہے اور یا ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور بغیر یا کی بھی استعمال ہوا ہے یعنی ایک قرآت یا والی ہے ایک قرآت بغیر یا والی ہے ایک قرآت حمزہ حمزہ والی والی بغیر ہے ہے بے بے بے شک شک شک اللہ اللہ اللہ بھی بھی ایسے کافروں کا کا کا دشمن دشمن تو تو کفار کافرین اوقعو موقع لهم بیانا لحالهم کہ یہاں پہ جو ہے بھی ہو سکتا تھا لیکن لہم کے بجائے جو ہے نا انہوں نے کافرین اس میں زہر لے کے آیا ہے کیوں اس وجہ سے تاکہ ان کے حال کو جو ہے نا مزید بیان کیا جائے کافروں کے حال کو مزید بیان کیا جائے مزید حال بیان کیا جائے ولقد انزلنا اگلی کریمہ ہے انزلنا الیک آیات بینات اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہے اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہے جو حق کو اشکارا کرنے والی ہے بها الا الفاسقون اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہے اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہے ولقد انزلنا اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیہ کا آپ کی طرف یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولقد انزلنا اور تحقیق ہم نے نازل کیا الیہ کا آپ پر یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات واضح کھلے ہوئے دلائل واضحات واضحات بہت بہت سے کھلے دلائل یہ جو ہے نا بتانا چاہتے ہیں لحاظ ان کی یہ حال ہے اور یہ رد ہے لقول ابن سوریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجنا بشین کہ آپ ہمارے پاس کیا لے کے آئے ہیں کہ محمد آپ ہمارے پاس کچھ لے کر نہیں آیا ہے انہوں نے جو بات کہی تھی اس کا رد ہے وما یکفرو وما یکفرو وما یکفرو بها الا الفاسقون اور کوئی انکار نہیں کرتا ان دلائل کا سوائے ان لوگوں کے جو عدول حکم کے عادی ہے یا جو فاسق ہے کفر بھی ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اگلی ایتی کلمہ ہے او کل ما احد احد نبره فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون او كل ما احد یہ آخر کیا معاملہ ہے یہ آخر کیا معاملہ ہے کل معاہد عہدن یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا نبذ فریق منهم ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا نبذ فریق منهم ان کے ایک جماعت نے ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بل اکثر بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں اب آتے اس آیت کی کی طرف آدن حالانکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے آہد کیا ہو اباک اللہ آہاد لاہ آہدن حالانکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے عہد کیا ہو اللہ تعالیٰ سے عہدن وعدہ کس چیز پر علی ایمان بن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان خرج اگر وہ ظاہر ہو جائے اگر وہ ظاہر ہوں گے ہم اس پر ایمان لیں گے آئیں گے او او ان نبی اللہ یعاون علیہ المشکین یا خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہو کہ ہم آپ کے دشمن جو کہ مشرقین ہیں ان کی حمایت حمایت اور مدد نہیں کریں گے نبذہ نظر انداز کیا طرح ہو یعنی نظر انداز کیا پھینک گیا فریق منہم ان میں سے ایک جماعت نے ان میں سے ایک جماعت نے بنقضی اس کو توڑنے سے یعنی اس عہد کو توڑنے سے آج کرنے کی وجہ سے عہد عہد شکنے کرنے کی وجہ سے جواب کل لمحہ وہ محل الاستفاء والانکاری یہ جو ہے نا یہ کل لمحہ کا جواب ہے اور یہی محل استفاء انکاری ہے بل بل للانتقال بلکہ یہ لفظ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کے لیے ہے اکثرهم لا يعلمون ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں اب جو اس سے اگلی آیت کریمہ ہے علماء جا ولما جاءهم رسول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق ولما جاءهم رسول اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے ولما جاءهم رسول من عند الله اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے مصدق لما معهم جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے فریق نو ظفر اوت الکتاب تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو اس طرح پشت پٹ ڈال دیا ورا ظہر اس طرح پشت پشت ڈال دیا خان نحم المون گویا او کچھ جانتے ہی نہ تھے گویا کہ او کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا تھی یا کیا کہا گیا تھا کیا نشانیاں تھیں بات ہے اس آیت کریمہ کے تشریح کی طرف ولما جاءهم رسول من عند الله اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معهم جو تصدیق کرنے والے کہ جو ان کے پاس ہے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کے جو ان کے پاس ہے نبذ فريق من الذين نبذ وانا پھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے لذین کو کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی پھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو یعنی تورات یعنی کتاب کو وراء وراء ظہورہم ظہورہم معافی ہے میری ایمانی رسول وغیرہ ان کو اس طرح پچ پچ ڈال دیا ان کو اس طرح پچ پچ ڈال دیا گویا کہ نسبتکن جو تنظیق کرنے والی ہے لیما واہم جو ان کے پاس ہے نبضا ٹھینک دیا فریقم ایک جماعت نے ایک گروہ نے من اللذین اوت الكتاب ان لوگوں میں سے جنہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو ای تورات یعنی تورات کو ورا ظہورہم اور انہوں نے اس طرح پشپٹ ڈال دیا اللہ یعنی عمل نہیں کیا اس پر جو میں موجود تھا کیا موجود تھا ایمان ایمانس رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر ایمان لانا وغیرہ ہی اور اس کے علاوہ کان گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ والوں سے دشمنی کے انجام یعنی حضرت علیہ السلام جو تھے وہ تو محض پیغام رسان تھے پیغام پہنچنے والے تھے تو جو لے کے آتے تھے جو احکام لے کے آتے تھے جو وہی لے کے آتے تھے اس میں جو ہے ایک کا تصرف بھی اپنے بلکہ اللہ کی طرف سے جو ان کو دیا ہوتا تھا اسی کے مطابق جو وہ لے کے آتے تھے تو ان کا یہ کہنا کہ اگر جبریل نہ ہو جبریل کے علاوہ اور فرشتہ ہو تو یہ محض ان کی باتیں ہیں کیونکہ یہ ان کا جبریل کو نہ ماننا گویا کہ جبریل کو دشمنی کرنا گویا کہ یہ اللہ کو نہیں مان رہے اور اللہ کے یہ دشمن ہیں تو جو معاند ہوتا ہے جدید ہوتا ہے جدی ہوتا ہے ان کا اگر آپ ہزار دلائل بھی دے دو تو ان کو بات اگر سمجھ آ جاتی ہے سمجھنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو یہ ماز اس کے ہٹ درمی ہے اور ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہو